یوسف نے ابو اسحاق سے روایت کی کہ انہوں نے اسود کو یہ کہتے ہوئے سنا میں نے حضرت ابو موسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہہ رہے تھے میں اور میرا بھائی یمن سے آئے پھر اسی کے مانند بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر چھ ہزار تین سو ستائیس